ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسی